سیدنا قیسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا پھر آپ کے پاس پانی لایا گیا آپ نے برتن سے اپنے ہاتھ پر پانی بہایا اور اس کو ایک دفعہ دھویا چہرے کو ایک مرتبہ دھویا بازوؤں کو ایک مرتبہ دھویا اور دونوں پاؤں کو دونوں ہاتھوں سے ایک ایک بار دھویا انہوں نے اپنی حدیث میں کہا उंगली को अंगूठे के साथ लपेटा हुआ था हदीस नंबर 702 मुस्नद अहमद